ہمارے اسٹوڈیوز میں رونا لیلا صاحبہ تشریف رکھتی ہیں آج ہم اپنے سننے والوں کی ان سے ملاقات کروا رہے ہیں آپ نے متعدد فلموں میں ان کے مقبول گانے سنے ہوں گے لیجیے تو یہ ہیں رونا لیلا صاحبہ رونا لیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے فلموں میں پلے بیک گانے دے رہی ہیں تقریباً تین سال ہو گئے اچھا اور میں جب بارہ سال کی تھی اس وقت سے میں نے گانا شروع کیا تو اب تک تو آپ کافی فلموں میں گانے دے چکی ہوں گی ہاں جی کافی گانے ہو گئے ابھی تک تو تو کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ آپ نے کتنے گانے گا لیے ہوں گے نہیں صحیح تعداد تو مجھے معلوم نہیں ہے ویسے بہت آپ نے گانے گائے جی اچھا اردو کے گانے تو ہم لوگ تقریباً روزانہ سنتے ہی رہتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ نے بنگالی فلموں میں بھی پلے بیک گایا ہے ابھی تک تو بنگالی فلم میں گانے کا مجھے موقع نہیں ملا ویسے ان شاء اللہ کبھی اگر موقع مجھے ملے جی میں ضرور گاؤں گی اچھا وہ ایسا ہے کہ ریڈیو اسٹیشن سے ہم نے اکثر آپ کے ریڈیو پاکستان سے بنگلہ نغمے سنے ہیں تو آپ ریڈیو پاکستان سے بھی گاتی ہیں میں ویسے ریگولر آرٹسٹ تو نہیں ہوں ریڈیو پاکستان کی جی میں نے ویسے اس کے ٹرانسکرپشن سروس کے لیے کافی بنگلہ گانے ریکارڈ کیے ہیں جی تو وہ عام طور پہ بچتے رہتے ہیں جی ہاں بہت اچھے گانے ہیں آپ کے گانے کے جی ہاں۔ اچھا وہ ہم لوگ فلمی گیت تو آپ کے بہت سنتے ہیں اور اکثر و بیشتر فرمائشی پروگرام میں آپ ہی گانے بجتے ہیں بہت آج کل مقبول ہیں یہ بتائیے کہ جو فلموں میں کلاسیکی رنگ کی موسیقی ہوتی ہے مثال کے طور پہ جیسے نسیم بیگم ہیں نور جہاں ہیں انہوں نے گائے اس طرح سے آپ نے بھی اس انداز میں گانے گائے ہیں فلموں میں کلاسیکل گانے میں نے کافی گائے ہیں جی فلموں میں اور ابھی ایک حال ہی میں ایک ریکارڈ کیا ہے لاہور میں میں نے ریکارڈ کیا ہے جی۔ نثار بزمی صاحب کی موسیقی میں اچھا وہ فلم ہے جیسے جانتے نہیں اچھا تو ابھی وہ گانا آیا نہیں جی نہیں ابھی ریکارڈ ہوا ہے اچھا اور وہ تو کلاسیکل گانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کلاسیکل موسیقی سے کچھ واقفیت بھی ہو تو کیا آپ نے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم حاصل کی ہے میں تو بچپن سے ہی کلاسیکل موسیقی کی تعلیم حاصل کرتی رہی ہوں جی۔ اور اب بھی کر رہی ہوں جی۔ اور مجھے پریکٹس جاری رکھنا پڑتی ہے بالکل ٹھیک ہے تو آپ کے استاد کا نام پوچھ سکتی ہوں میں ان کا نام ہے استاد حبیب الدین احمد اچھا تو اب یعنی باقاعدہ آپ کتنا گاتی ہوں گی روزانہ کتنی پریکٹس کرتی ہوں گی مجھے ایسے تو زیادہ ٹائم نہیں ملتا جی ہاں۔ اس لیے کہ میں پڑھتی بھی ہوں بالکل کلاس ٹین میں ہوں جی ہاں۔ اور جب بھی مجھے موقع مل جاتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ کر ہی دیتی ہوں پریکٹس جی ہاں تو یعنی آپ گانے کے علاوہ آپ ایک طالب علم بھی ہیں جی ہاں یہاں پہ آپ دسویں کلاس کی طالب جی ہاں میں سینٹ لارنسز کانوینٹ میں پڑھتی ہوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ یعنی گانے کے ساتھ ساتھ آپ کی پڑھائی بھی جاری ہے جو واقعی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ تو بہت مصروف رہتی ہوں گی اچھا تو آپ کوئی ساز بھی بجا لیتی ہیں دیکھیے عام طور پہ فلمی گانوں میں سنگر کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ ساز بجائے اس لیے کہ سنگر بجاتے نہیں ہیں ساز اور میوزیشینس جی۔ جو ہیں وہ بجاتے ہیں جی ہاں سنگر کا کام یہ ہے کہ وہ صرف مائک پہ جا کے گانا ٹھیک طرح ادا کر دے جی ہاں تو اس لیے میں نے ابھی تک کوئی ایسا ساز تو نہیں سیکھا جی ہاں ویسے وہ جب میں کلاسیکل گانے گاتی ہوں جی ہاں۔ تو اس کے ساتھ یہ تان پورا یا سرمنڈل ہو یہ بجا لیتی جی ہاں اچھا تو یہ سرمنڈل بجانا مشکل تو نہیں ہے کچھ جی نہیں یہ تو صرف تاروں کو چھیڑنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے جی ہاں، صرف آس رکھنا ہے بڑا اچھا ردم سا مل جاتا ہوگا اس سے ہاں وہ سر کا سر کی آس مل جاتی نا جی ہاں۔ تو اس سے بہت مدد گانے پہ اثر ہوتا ہے جی اچھا تو ہمارے ہاں بڑے اچھے اچھے موسیقار ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے پسندیدہ موسیقار کون سے ہیں مجھے روشنارہ بیگم پسند ہیں جی۔ اور استاد بڑے غلام علی خان جی۔ پھر نزاکت سلامت صاحب ہیں جی، ہاں۔ ہمارے پاکستان کے بہت مشہور جی ہاں گانے والے ہیں جی ہاں اچھا تو آپ ٹیلی ویژن پہ بھی پروگرام کرتی ہیں جی ہاں میں ٹیلی ویژن کی آرٹسٹ ہوں تو یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن پہ گانے میں اور فلموں میں گانے میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ یعنی آپ فلموں میں پردے پہ نہیں آتی کیا فرق ہے یعنی آپ کچھ فرق محسوس کرتی ہیں جی ہاں وہ فلموں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے کسی جی۔ کسی بھی سے بھی ہو جائے جی غلطی ہاں۔ تو وہ اس کو ہم درست کر سکتے ہیں دوسرے ٹیک میں درست کر سکتے ہیں جی۔ لیکن ٹی وی پہ یہ ہے کہ وہ جب ایک دفعہ آن ایئر چلا جائے تو اس ہاں۔ کو پھر درست کرنے کا کوئی موقع نہیں یعنی آپ کو زیادہ کیئرفلی پڑتا ہے جی ہاں۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گانے والے ہوتے ہیں ان کو اچھا گانا سن کر بڑا بڑی تسکین ملتی ہے ہے کیا خیال آپ کا کیا گانا ذہنی سکون کا باعث ہوتا ہے جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے صحیح کہا آپ نے اور کبھی میں جب کوئی اچھا گانا گاتی ہوں تو مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے جی ہاں۔ اور اور کوئی اچھا گانا سنتی ہوں تو بہت مجھے بہت پسند آتا ہے وہ جی بہت اچھا لگتا ہے بڑا جی ہاں ویسا سودنگ افیکٹ ہوتا ہے بڑا اچھا بڑا کام اینڈ کوائٹ محسوس ہوتا ہے جی اچھا تو وہ اردو کے علاوہ آپ اور کن کن زبانوں میں گا لیتی ہیں میں تقریباً نو زبانوں میں گا لیتی ہوں جی، مثلاً پشتو اٹالین جی۔ عربک پنجابی جی۔ اردو بنگالی سندھی بلوچ گجراتی وغیرہ اچھا تو ان زبانوں میں گانے میں آپ کو کوئی دقت تو محسوس نہیں ہوتی نہیں کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی اس لیے کہ میں وہ اس کو لکھ لیتی ہوں نا جی ہاں تو پھر اس کو لکھ کے میں آسان گا ہاں۔ لیتی ہوں اچھا رونا لیلا صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ ہمیں اجازت دیجیے امید ہے ہمارے سننے والے اس پروگرام سے ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی حافظ گا